سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مستحاضہ کا حید جب ختم ہو جائے تو وہ ہر روز غسل کیا کرے اور تھوڑی سی اون گھی یا زیتون کے تیل میں تر کر کے حمول کر لیا کرے یعنی فرج میں رکھ لیا کرے سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو دو